یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال منڈالے اور فدیہ دے چاہے تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اگر راستہ معمون ہے تو جو کوئی تمتع کرے یعنی عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھے اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کرے اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے تین دن ایام میں حج میں اور سات دن گھر واپس جانے کے بعد یہ پورے دس روزے ہیں یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے روزہ اور جہاد کے بعد اب احکام حج کا بیان شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرے میں سے کسی کی ابتدا کرو تو تمام شرائط و اعمال کے ساتھ اسے پورا کرو اور للہ اس لیے کہا کہ مشرقین مکہ حج و عمرہ کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ حج و عمرہ کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کرو اگر حج یا عمرہ کی راہ میں کوئی معنی پیش آ جائے جیسے کوئی دشمن راستہ روک دے یا کوئی مرض لاحق ہو جائے یا راستہ بھٹک جائے تو محرم کو جو جانور میسر ہوگا یعنی اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ یا ایک بکری ذبح کرے گا اور بال مڈا کر حلال ہو جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے چھ ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع سے کیا تھا ہدیب ہی میں اپنی اپنی قربانیاں ذبح کیں اور بال مڈا کر حلال ہو گئے اور پھر سات ہجری میں اس عمرے کی قضا کی اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی قربان گاہ پر نہ پہنچ جائے اگر حج کرنے والا ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو حالت امن میں ہدی کی جگہ حرم ہے جب تک حدی کا جانور حرم نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج و عمرہ کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے سر کا بال مڈانا جائز نہیں اور افضل یہ ہے کہ دس تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر بال مڈوائے اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال مڈالے اور فدیہ دے یہ آیت کاب بن عجرہ انصاری کے بارے میں اتری تھی ان کے بال گھنے اور لمبے تھے امرت الحدیبیہ کے موقع پر ان کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئیں کہ ان کے چہرے پر گرنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بال مڈالو اور ایک بکری ذبح کر دو یا چھ مسکین کو کھانا کھلا دو یا تین روزے رکھ لو اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی صحیح ہے تو جو کوئی تمتع کرے یعنی عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھے اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کرے اگر محرم کو راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور حرم پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر آٹھ تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس پر قربانی واجب ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حج تمتو افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اب جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو حدی کا جانور لے کر نہ آتا اور اپنے حج کو حج تمتو بنا دیتا صحیح ہے اگر حاجی قارن ہے یعنی عمرہ کر کے احرام کی حالت میں باقی رہے یہاں تک کہ دس تاریخ کے اعمال سے فارغ ہو جائے تو بھی قربانی واجب ہے اس لیے کہ اس نے بھی حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہوں نے حجت الوداع میں قران کی نیت کی تھی سب نے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے تین دن ایام حج میں اور سات دن گھر واپس جانے کے بعد یہ پورے دس روزے ہیں اگر متمتع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات روزے اپنے گھر واپس جانے کے بعد رکھے گا حج کے زمانے میں روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھتے وقت اگر اسے معلوم ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تو اس کے بعد سے تین روزے رکھ لے اور تل کا اشا کاملہ اس لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسے اختیار ہے کہ یا تو تین روزے حج کے زمانے میں رکھ لے یا سات گھر پہنچنے کے بعد یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں تمتو یا قرآن کی قربانی ان حاجیوں پر واجب ہے جو اہل حرم میں سے نہ ہوں کیونکہ اہل حرم کے لیے حج تمتو نہیں ہے اہل حرم سے مراد مکہ میں رہنے والے اور وہ لوگ ہیں جو حرم سے اتنی مسافت پر رہتے ہوں جس پر سفر کا اطلاق نہ ہو